یہی جواب دیا میرا کئی سعودیوں سے یہ سوال ہوا کہ یار اسلام کیا کہتے ہیں کہ جی، اللہ کا حکم کتاب اور وسلم کی زندگی جو ہے وہ اسلام ہے ان کا یہ الفاظ ہوتے ہیں اچھا دوسری بات میری چھوٹی سی یہ تھی اگر اگر محسوس نہ کریں تو وہ یہ کہ گناہ کا گناہ کیا ہوتا ہے ایک تو ظاہری ہوتا ہے نا جو غلط کام کیا کسی کا حق کھایا زنا کیا یا جو کچھ بھی کیا ایک گناہ جو انسان محسوس نہیں کرتا وہ کر جاتا ہے اس کو کس طرح آپ کہیں گے کہ یہ گناہ ہے یا کس طرح محسوس کریں گے یا پھر یوں کہہ لیں کہ کوئی اچانک اچانک کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جو کسی کا حق حاضر کر جاتا ہے یا کسی کے بارے میں کوئی غلط کہہ جاتا ہے کسی کے بارے میں یوں کہہ لیں محسوس نہیں کرتا اس کے حق کو یعنی واضح کر لیتا ہے کسی بھی طریقے سے اس کو کس طرح محسوس کرے گا کہ یہ گناہ ہے ایک تو یہ چیز دوسری یہ تھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وسلم کی جب میری اگر علم تو تھوڑا ہے بھائی سال ہو رہا تھا دنیا سے روپ و شہرے تھے تو حضرت علی اور حضرت عثمان غنی کو انہوں نے ایک پیغام دیا تھا جبہ دے کر حضرت آواز کرنے دیے اس کے بارے میں اگر کچھ بتا دیں گے اور دوسرا حضرت حسن کے حاضر ناظر کے بارے میں اگر کچھ بتا دیں گے بڑی مہربانی ہوگی یہ میرا آخری سوال تھا راہو بھائی مجھے ویسے حیرانگی ہوئی کہ آپ نے کہا میں تیئیس سال وہاں رہا میں نے ان میں سے کوئی بات نہیں سنی حیرانگی ہی اس کو کہنا چاہیے ابھی آپ سعودی عرب میں اگر ہیں تو کسی بھی جگہ کسی بھی عالم سے آپ پوچھ کے دیکھیے کہ بھئی کیا اللہ جل الکریم نجدی عالم سے آپ نے پوچھنا ہے جو عربی وہاں ہیں کیا اللہ جل مجد الکریم عرش پر بیٹھا ہوا ہے یا ہر جگہ ہے یہ اب آپ ان سے سوال کریں گے کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منورہ کی نیت کر کے سفر کرنا جائز ہے یا نہیں کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا ہے جائز ہے یا نہیں یہ آپ ان سے پوچھئے گا ابھی آپ کو پتا چل جائے گا مجھے حیرانگی ہے کہ ہمارے جو دوست ماشاءاللہ اتنے عقل مند ہوتے ہیں وہ دین کے معاملے میں اتنے یعنی کیا میں لفظ بولوں کو اچھا تھا کہ بے پرواہ ہیں کہ جو کچھ چاہے کرے وہ کہتے ہیں جی ہمارا کون سا کام ہے ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے تو چونکہ میں جانتا نہیں ہوں لہذا وہ کرنے دیں چاہے بازو کاٹے چاہے تان کاٹے تو میرے بھائی یہ دین ہے دین کے مسئلے میں کم از کم اتنا بھی نہیں چاہیے کہ آدمی اتنا بھولا بن جائے ابھی آپ میں نے عبد جہاں نئی کی کچھ کتابیں پڑھی تو ان میں یقیناً آپ نے کتاب و تیل بھی پڑھی ہوگی اب اس کا تیسرا یا چوتھا باب ہے فضیلت لا الہ الا اللہ پر اس کو آپ ذرا دوبارہ دقیق نگاہ سے دیکھیے اس میں کہیں آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا کہ انبیاء اکرام علیہ وسلام بھی لا الہ الا اللہ کا مفہوم جاننے سے عاجز ہیں ان کو بھی ابھی اس کی ضرورت ہے یعنی انبیاء کو بھی لا الہ الا اللہ کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی وہ تو ہی جو ان کو سمجھ آئی انبیاء کو بھی سمجھ نہیں آئی اس کے آگے آپ چلیے تو اس میں ایک اس نے باپ باندھا ہوا ہے کہ شرک فی تسمیہ ناموں میں شرک اب پورے باب نے اس نے صرف ایک روایت نقل کی ایک بات نقل کی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام شیطان کے نام پر رکھ دیا تو یہ شرک پھر تسمیہ کیا یعنی وہ انہوں نے شرک کیا اب پورے باب میں اور کوئی حوالہ نہیں ایک ہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ حضرت آدم کو معذ اللہ صاحب مشرق تصور کر رہا ہے آگے چلیے تو ایک اس میں بعد ہے غیر اللہ کے نام پر ذبا کرنا اور اس کے اگلے باب غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا چڑھانا اس میں وہ حدیث نقل کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی جا رہے تھے آگے ایک بت تھا تو لوگوں نے کہا کہ اس پر چڑھاوا چڑھاؤ ایک نے مکھی کٹ کر کے چڑھا دی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا دوسرے کہا میں مکھی بھی نہیں چڑھاؤں گا تو اس کو قتل کر دیا جو قتل ہونے والا تھا وہ جنت میں چلا گیا اور جس کو چھوڑ دیا تھا وہ جہنم میں چلا گیا اب میں کہتا ہوں دنیا کی کسی حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے یہ حدیث دکھا دی جائے اس نے آگے حوالہ دیا ہے رواح احمد اب امام احمد کی کسی کتاب میں آقا کریم سے یہ حدیث مجھے دکھا دی جائے تو میرے بھائی اصل میں آپ لوگ اس طرف اتنا خیال ہی نہیں کرتے تو اس لیے آپ آپ اب آپ ان سے یہ سوال کیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور پھر دیکھیے کیا آپ یورپ یورپ میں ہیں شاید آپ کو پتا ہے یا نہیں کیونکہ ہم لوگ ان چیزوں کی اتنی توجہ نہیں دیتے سیدہ سیدا طیبہ طاہرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا مزار مبارکہ قبر منورہ مقام ابوا میں تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زیارت کی صحابہ زیارت کیا کرتے تھے آج تک علماء لکھتے آئے انہوں نے اس پر بلڈوزر چلا دیا اور کیا اب ہمارا اور ان کا اختلاف تو یہ تھا کہ قبر کے اوپر مزار یا گنبد بنانا جائے گا یا نہیں تو وہاں تو کوئی گمبد نہیں تھا وہ کہتے ہیں قبر اونچی نہیں ہونی چاہیے وہ قبر اونچی بھی نہیں تھی ایک بالش اونچی تھی اس پر کوئی مزار نہیں تھا اس پر کوئی عمارت نہیں تھی تو کافروں سے تو اللہ نے بچا لیا کافر اس کو نکالنا چاہتے تھے آکا کی والدہ ماجدہ کی جنگ عہد کے دن سے پہلے کہ جسم نکال لیں لیکن اللہ نے حفاظت کی لیکن یہ لوگ ان سے بھی ڈر گئے اب پورے صحابہ کرام کے مزارات کو انہوں نے گرا دیا یہ کسی کے سامنے ہے آپ جا کے جنت البکی کا حلیہ دیکھیں کہ سینا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت سیدہ سینا امام حسن سیدہ عائشہ صدیقہ حضرت ابو سیدہ ام الفضل حضرت عثمان بن مزون کہ جن کی قبر کے آقا کریم بخاری میں حدیث ہے اتنا بڑا اٹھا کر لائے پتھر کے دس صحابہ اس کو نہیں اٹھا سکتے تھے تو آپ نے بڑا پتھر رکھا کہا میں یہ نشانی رکھ رہا ہوں کہ میرے اہل بیس سے جو فوت ہوگا میں یہاں دفن کیا کروں گا سب ملیا میٹ کر دیا گیا معذ اللہ اب کیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آٹھ دن کے بعد سینا میرے حمزہ ربی اللہ تعالیٰ کی قبر کی زیارت کے لیے نہیں جاتے تھے اب وہاں کمرے لگا دیے گئے بہت بڑی چار دواری بنا دی گئی سیدنا امیر حمزہ کی قبر تک آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے ہر زبان میں وہاں ٹیپ لگی ہوئی ہے قبروں پر جانا دعائیں مانگنا یہ شرک ہے یہ کفر ہے بھائی ہم تو دو چار مرتبہ گئے ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی آپ کہہ رہے ہیں میں کئی سال سے ہوں اور میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں دیکھا بڑی عجیب بات ہے میرے بھائی ابھی آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے مدینہ طیبہ جائیں پیارے آقا کے معاوضہ شی میں کھڑے ہو کر و سلام عرض کر کے ذرا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لے مانگیے دیکھیے بلا وہ آپ کو مانگنے دیتے ہیں یا نہیں یا حسینہ میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے کہیں بھی قبر کے پاس جا کر میں نے دعا کرنی ہے میرے آقا کی سنت ہے دیکھیں بلا آپ کو جانے دیتے ہیں یا نہیں تو میرے بھائی یہ تو ساری چیزیں وہاں موجود ہیں اب اس کے بعد آپ نے کچھ سوال کیے آواز کاٹ گئی مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن اس کے بعد پھر آپ نے حاضر و ناظر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تو اب چونکہ وقت کافی ہو چکا میں کسی دن ان شاء اللہ اگر آپ تشریف لائیں ذرا وقت سے پہلے ذرا یعنی ہمارا دس بجے روم اوپن ہوتا ہے آپ گیارہ بجے سوال جب شروع ہو جاتے ہیں پہلے قرآن کی تفسیر اور ترجمہ ہوتا ہے آپ گیارہ بجے ہاتھ کھڑا کریں یہ سوال کریں میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ میرے بھائی آپ دیکھیں آپ کدھر ہیں میں کدھر ہوں لیکن آپ میری بات سن رہے ہیں میں آپ کی بات سن رہا ہوں اگر آپ تھوڑی بھی جی کوشش اور کریں تو یعنی ادھر میں کیمرہ لگا لوں ادھر آپ کیمرہ لگا لیں آپ مجھے دیکھیں گے میں آپ کو دیکھوں گا پتہ نہیں آپ سعودی عرب میں ہیں میں کدھر ہوں میں امریکہ میں بھی ہوں دنیا کے ایک کونے پہ ہوں آپ دنیا کے دو سے کونے پہ ہوں انگریز نے یہ آلہ ایجاد کیا آپ میری بات سن رہے ہیں میں آپ کی سن رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں امریکہ میں میچ ہو رہا ہے ہم پاکستان میں اسی وقت سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو یہ انگریز نے آزاد کیا تھوڑی سی غور و فکر کیجیے کہ آقا کریم وسلم مدینہ میں بیٹھ کے کہاں نہیں جا سکتے اور کیا نہیں دیکھ سکتے تھوڑا سا اگر میرے بھائی دروشی پڑا کیجیے مرتبہ روزانہ آپ کو ایک یعنی چند مہینوں کے بعد یہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا یہ ادب کا مسئلہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ تو ہر آدمی کا اپنا ایک مسئلہ ہے اگر آدمی خود کوشش کرے ہر آپ کو ملوک جاتا ہے آقا کریم وسلم ہر قبر میں تشیل آتے ہیں بخاری کی حدیث ہے سوال ہوتا ہے ماں کون تتکول حق حاضر حاضر اب لاکھوں آدمی فوت ہوتے ہیں لاکھوں قبروں میں ایک مرتبہ تشریف لے جاتے ہیں یہ دنیا میرے بھائی کچھ نہیں ہے ہم اپنی روح کو پاک کر لیں ہم اپنی آنکھوں کو پاک کر لیں ہم اپنے رزق کو پاک کر لیں اور اللہ رسول کے حکام پر چلیں آپ چند مہینے چل کر دیکھیں یہ دنیا میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا تو دو قدم بھی نہیں بنتی مصیبت تو یہ ہے کہ ہم خود گندگیوں میں پھنس گئے ہم خود گناہوں میں پھنس گئے اور اعتراض کرنے لگے ان پر کہ جن کے جن جن کے پر لیے اللہ جل مجد الکریم نے پوری کائنات بنائی میں کہا کرتا ہوں کہ حضرات کا مسئلہ کسی سے پوچھنے والا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ آدمی خود آدمی آج سائنس کو دیکھ کے سمجھ سکتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے نہیں تو کم از کم چند مہینے خود محنت کر لے تو اس مسئلے کا حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے ناظر تو میرے آقا کہیں تو کی تو شان ہی بڑی ہے میرے آقا کہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو بے شمار آگے ہیں آج دنیا کے سامنے پوری دنیا ایک چھوٹا سا گاؤں بن گئی ہے ایک فٹ بال کی حیثیت بن گئی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو کروڑوں درجے ابھی سائنس پتہ نہیں کہاں پہنچے گا جہاں بھی پہنچ جائے میرے آقا کریم کے قدموں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتا میرے آقا کے علم تک نہیں پہنچ سکتا ساری دنیا کو جو اتنے تقسیم کی گئی سب کے سو حصے کیے جائیں سوے کا پھر سو حصہ کیا جائے تو ایک حصہ سارے سائنسدانوں ساری دنیا کو ملا سارے کے ساری عقلیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی آقا عقل کل ہیں میرے بھائی یہ سب جہاں تک دنیا پہنچے گی کیا میں تک پہنچے گی میرے آقا پندرہ سدیاں پہلے اس سے کروڑوں درجے آگے پہنچ چکے ہیں افسوس تو یہ ہے کہ نہ ہم نے دین کو سمجھا نہ اسلام کو سمجھا نہ اللہ کو سمجھا نہ اللہ کے رسول کو سمجھا تو اس لیے میرے بھائی تھوڑا سا غور و فکر کیجیے ان شاء اللہ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا جلوہ آپ کو کائنات کی ہر طرف نظر آئے گا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جدھر آپ دیکھیں گے تو ان شاء اللہ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کے جلوے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور وارکا کے جلوے آپ کو نظر آیا کریں گے اب دیکھیے السلام علیہ کا یو نبیو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں لیکن کیا سیدھا رکھ کے پڑھتے ہیں ہماری مصیبت بھی یہ ہے ہم نماز پڑھ جاتے ہیں پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں نہ الحمد کا پتہ نہ سبحانہ ربی اللہ کا پتہ نہ سبحانہ ربی عظیم کا پڑھا ہم نے توتے کی طرح رٹی ہوئی ہے نماز پڑھتے جاتے ہیں کیا پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بھائی جب پتہ چل جائے کہ السلام علیکم نبیو کا معنی کیا ہے حاضر کا سیگا ہے حاضر کے سیگے کے ساتھ اللہ کے نبی کو ہم سلام کہہ رہے ہیں تو کیا میرے بھائی کبھی کبھی کسی درخت کو بھی سلام کہنے کا حکم ہوا کبھی کسی یعنی پتھر کو بھی سلام کہنے کا حکم ہوا کوئی بیوقوف سے بیوقوف آدمی بھی یہ نہیں کہتا یہ چار پائی ہے اس کو سلام کرو یہ نہیں کہتا یہ درخت ہے اس کو سلام کرو وہ اسی کو سلام کہے گا جو سنتا ہے جو جواب دیتا ہے جو جانتا ہے تو عام آدمی تو کہتا نہیں ہے کہ بھائی پتھر کو سلام کرو تو میرے رب نے کیسے کہہ دیا کہ ایک ایسی ذات کو سلام کرو جو نہ سنتی ہے نہ جانتی ہے نہ اس کو پتا ہے میرے بھائی رب تو کائنات سے زیادہ عقل مند ہے نا آپ تو بیٹے کو نہیں کہیں گے کہ بیٹا تو گھر میں آیا تو دروازے کو سلام نہیں کیا اس مرغی کو سلام نہیں کیا اس طوطے کو سلام نہیں کیا اور اس درد کو سلام نہیں کیا کیوں آپ کو پتا ہے یہ اسلام کے اہل نہیں ہے یہ سلام سنتے نہیں ہے سمجھتے نہیں ہے سن لیں تو جواب دیتے نہیں ہیں تو رب نے اگر کہا ہے السلام و علیہ کا کہو وہ کس کو کہا ہے وہ جو سنتا ہے جو جواب دیتا ہے جو جانتا ہے تو میرے بھائی اگر نماز ہم ایک بھی ایسی پڑھ لیں کہ آقا کریم کا جواب آ جائے آگے سے اور کہیں کہ میرے غلام تجھ پر بھی میری سلامتی ہو ابو دعود کی حدیث ہے بے شمار کتابوں میں موجود ہے ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے علیہ روحی و حتہ ارب علیہ السلام تو اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں کاش ہمیں وہ کان مل جائیں جو آقا کریم کا جواب سن سکے کیونکہ ہم نہیں سنتے ہم سمجھتے ہیں آقا بھی نہیں سنتے میرے بھائی یہاں تو یہ سلام نکال دیجیے نماز سے اور اگر پڑھتے ہیں تو عقیدہ رکھ کے پڑھیے کہ میرا آقا سن رہا ہے اور جس دن یہ عقیدہ ہو جائے گا میرے آقا کا جواب آ جائے گا اس دن سمجھ لے کہ یہ کان اسی لیے بنے تھے جس دن آقا کے نظارے آپ کو کائنات کے جلووں میں نظر آ جائیں اس دن سمجھ لیں کہ یہ آنکھیں اسی لیے ملی تھیں یہ ہم نے تو آنکھوں کو سمجھ لیا کہ یہ بے حیائی دیکھنے کے لیے ہے کان گانا سننے کے لیے ہے زبان بے حیائی بکنے کے لیے ہے میرے بھائی اس لیے نہیں تھی دل یاد لئی بنایا کہ تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے بے دیدار واسطے کاش ہمیں ان کا مصرف نظر آ جائے آنکھوں کا کانوں کا زبان کا تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ اختلاف ہی نہیں رہے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مہربانی فرمایا کریں گے اور خود راستہ بتا دیا کریں گے جی آپ انڈر اسکور ایٹ بھائی تشریف لائیں